مخلوق اور کسی نے کیا اور کسی نے کیا صحیح حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے زمین پر کتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے آئے دن ایک نئی مخلوق کا انکشاف ہوتا رہتا ہے ظہور ہوتا رہتا ہے یہ بھی ایک اللہ کا عجیب نظام ہے کہ جتنی مخلوق دنیا میں آئی ان تمام مخلوقوں کو پیدا ہوتے ہی اللہ نے علم دے دیا ان کے لیے دنیا میں کوئی مدرسہ آپ نہیں دیکھو گے ان کے لیے دنیا میں کوئی اسکول نہیں دیکھو گے ان کے لیے دنیا میں کوئی کے جی نہیں ہوگی ان کے لیے دنیا میں تعلیم دینے کی کوئی تعلیم گاہ آپ کو نظر نہیں آئے گی ساری مخلوق پیدا ہوتے ہی اپنے علم کو لے کر آتی ہے مرغی کا اندہ اب تو وہ مسئلہ ہی نہیں رہا اب تو ساری ہی مشینوں کی مرغیاں ہو چکی ہے مرغی کا بچہ یہ مرغی کا انڈا اکیس دن مرغی کے پروں میں رہتا ہے اور وہ فتتا ہے اور فتنے کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے ابھی ایک دن کا بچہ ہے چلنا شروع کر دیتا ہے انسان ایک دن میں نہیں چلتا ایک سال میں بھی نہیں چلتا یہ ایک دن کا بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے صرف چلنا شروع نہیں کرتا بلکہ وہ دانا چنتا ہے کنکر نہیں کھاتا بلکہ ایک دن کا بچہ وہ بلی اور کیٹ کو دیکھ کر بھاگتا ہے اور اپنی ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے اس ایک دن کے بچے کو کس نے علم دیا کہ یہ تیرا دشمن ہے اور یہ غذا ہے اور یہ کنکر تیری غذا نہیں ہے اس کے پیچھے میرا رب نظر آ رہا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن وہ ایک بلی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے کس نے اس کو علم دے دیا اللہ اکبر آپ بھینس کے بچے کو دیکھ لیں ایک ہی دن کا بچہ ہے اور اچھلنا کودنا چلنا شروع کر دیتا ہے وہ ماں کے منہ کے قریب دوڑ جاتا ہے اور ماں اس کو چاہتی ہے اسے کس نے بتا دیا کہ یہ تیری ماں ہے اس کے پیچھے میرا رب نظر آ رہا ہے ایک سانپ کا انڈا سانپ فیمیل سانپ جو ہوتا ہے وہ اندھا دیتی ہے بچہ نہیں پیدا ہوتا اندھا دیتی ہے اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ یہ فیمیل سانپ اندھا دے کر پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہاں رکتا نہیں ہے اس لیے کہ اگر سانپ رک جائے اور اندھے میں سے بچہ نکل آئے تو سانپ کی دشمنی کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنے بچے ہی کو مار دیتا ہے اس لیے اللہ وہاں روکتا نہیں ہے یہ انڈا دے کر فیمیل سانپ وہاں سے چلا جاتا ہے اللہ کو جتنے دن مقدر ہوتا ہے وہ انڈا فتتا ہے اور فتنے کے بعد ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ نکلتا ہے چھوٹا سا بچہ ہے ایک دو دن کا اگر آپ کا پاؤں گر جائے تو وہ اپنا فن نکال کر کے آپ کو مارنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس ایک دن کے بچے کو کس نے بتایا کہ تیرے ڈیفینس کا طریقہ یہ ہے اس کے پیچھے میرے رب کی ذات نظر آ رہی ہے سمندروں میں ایک مچھلی ہوتی ہے ایل نامی مچھلی لمبی سی ہوتی ہے سانپ کی طرح سائنس حیران ہے اس, اس مچھلی کے پیچھے کہ یہ مچھلی دنیا کے تمام سمندروں میں ہے لیکن انڈا دینے کا جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر انڈا نہیں دیتی اس کے لیے اللہ نے ایک مخصوص جگہ بنائی ہے اور وہ جگہ ہے اس مچھلی کے لیے اس فش کے لیے اور وہ جگہ ہے برمودا جو امریکہ اور کینیڈا کے بیچ میں جگہ ہے یہ مچھلی اس کے انڈا دینے کے لیے جتنے ٹیمپریچر کی ضرورت ہے وہ ٹیمپریچر اس سمندر میں ہے برمودا میں ہے اس لیے یہ مچھلی دنیا میں کسی جگہ انڈا نہیں دے سکتی یہ وہیں جا کر اندہ دیتی ہے اب ہندوستان کے سمندر سے اور پاکستان کے سمندر سے اور چائنا کے سمندر سے اور افریقہ کے سمندر سے اور سعودی عرب کے سمندر سے اور دنیا بھر کے سمندروں سے اندہ دینے کے موقع پر دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے یہ مچھلی یہ برمودا جاتی ہے تمہارے پائلوٹ کے پاس تو کمپوز ہے جس میں سیٹ کیا ہوا ہے کہ تجھے لندن ہترو کیسے پہنچنا ہے اور تجھے فلاں جگہ کیسے پہنچنا ہے اس مچھلی کے پاس کوئی کمپوز نہیں جس میں سیٹ کیا ہو یہ پانچ ہزار کلومیٹر کا راستہ ہندوستان سے برمودا کا بلا کمپوز کے اپنی جگہ پر جا رہی ہے اس کے پیچھے میرے رب کی طاقت نظر آتی ہے اس سے بڑھ کر سائنس حیران ہے عجیب یہ مچھلی وہاں انڈا دے کر مر جاتی ہے پھر زندہ نہیں رہتی نظام خدا بندی پھر وہ انڈا فتتا ہے اور فتنے کے بعد جو جو بچہ پیدا ہوتا ہے جو فیش پیدا ہوتی ہے یہ پیدا ہونے والا بچہ دو تین دن تک کا قیام وہاں کرتا ہے اس کے بعد وہاں کا ٹیمپریچر اس بچے کے مناسب نہیں ہوتا یہ وہاں سے روانہ ہونا شروع ہوتا ہے اگر بیچ میں کوئی مچھلی اس بچے کو نہ کھا لے تو یہ بچہ چلتا ہے کہاں پر جہاں سے اس کی ماں آئی تھی اگر ہندوستان کے سمندر سے گئی ہے اس کی ماں تو یہ بچہ ہندوستان کے سمندر میں پہنچتا ہے اور اگر انگلینڈ کے سمندر سے گئی ہے اس کی ماں تو انگلینڈ کے سمندر میں آتا ہے چھوٹا سا بچہ اس کو راستہ کس نے بتا دیا اس کے پیچھے میرا رب نظر آ رہا ہے دنیا میں آپ اللہ کے نظام کو سوچیں گے اللہ اکبر جتنی مخلوق کو اللہ نے دنیا میں بنایا ہے یہ تمام مخلوق اپنا علم لے کر دنیا میں آتی ہے پیدا ہوتے ہی اللہ ان کو علم دے دیتا ہے چرند و پرند ہو آپ دیکھ لیجئے ایک پرندہ ہے دو دن تین دن میں تو اس کی ماں اس کے چونچ میں دانا ڈالنا شروع کر دیتی ہے اور وہ بچہ کھانا شروع کر دیتا ہے ایک ایک مخلوق اللہ کی وہ اپنا علم دنیا میں لے کر آئی اور اللہ نے ان کو پیدا ہوتے ہی علم دیا لیکن انسان ایک ایسا ہے جس کو اللہ نے پیدا ہوتے ہی کوئی علم نہیں دیا اس کو جاہل مطلق پیدا کیا اس کے پاس یہ بھی علم نہیں ہے پیدا ہونے کے بعد کہ یہ میری ماں ہے یہ میرے ابا ہے یہ میرے بھائی ہے یہ میری بہن ہے یہ میرے چچا ہے یہ میرا مکان ہے اسے کچھ پتا نہیں ہے بلکہ چند دن کا بچہ اسے اپنے ہاتھ کا بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا پاؤں ہے معصوم سا بچہ اللہ نے بغیر علم کے اسے دنیا میں بھیجا حکمت رب حکمت رب کیا ہے کہ جو جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو پیدا ہوتے ہی علم دیا اور جس کو ضرورت ہے اس کو پیدا ہوتے ہی کوئی علم نہیں دیا بغیر علم کے پیدا کیا ہاں قرآن میں اللہ نے یہ ضرور بیان کیا کہ میرے بندے اور میری بندی میں نے تجھے بغیر علم کے پیدا کیا لیکن علم کی مشینریاں ضرور تجھے دے دی ہے و جان لکم سما سارا ول علی لما تشکرون میں نے تجھے علم کی مشینریاں دی تجھے کان دیے تجھے آنکھیں دی تجھے زبان دی تجھے ناک دی تجھے دل و دماغ سمجھنے والا دیا تاکہ تو ان چیزوں سے علم حاصل کر کے اپنے دل اور اپنے قلب کے کمپیوٹر میں اسے محفوظ کر لے اور اپنے دماغ کی میموری میں اسے محفوظ کر لے دنیا کی میموری فیل ہو جاتی ہے ذرا سی بجلی اور ذرا سا مسئلہ ہو جانے کے لیکن رب کریم کی بنائی ہوئی میموری اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے فیل نہیں کر سکتی ہے تو حق تعالی نے اس بندے کو تمام علم کی مشینریاں دے کر کے بھیجا ہے اتنی ساری مشینریاں یہ علم کو حاصل کرنے کی مشینریاں ہے تاکہ یہ بندہ علم کو حاصل کرتا رہے میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق کو بے علم اور اس تمام مخلوق کو علم دے کر اور اس انسان کو اللہ نے بغیر علم کے اسی لیے عجیب ہے حدیث قدسی میں اللہ بندے کو ایک سوال کر رہا ہے امام بے نے نقل فرمایا جب آدم اے آدم کی اولاد میں نے تجھ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تیرے پاس کوئی علم نہیں تھا تجھے نہلایا اور نہلانے کے بعد دو گھنٹے میں تیری ماں کے سینے سے تجھے لگا دیا گیا اور نے دودھ پینا شروع کر دیا بتا تو صحیح میرے بندے تجھے آتے ہی کھانے کا طریقہ کس نے سکھایا اللہ اپنے بندے کو سوال کر رہا ہے بتا تو صحیح تجھے آتے ہی کھانے کا طریقہ کس نے سکھایا اور یہ عجیب ہے اس ابتدائی کھانے کے اوپر بندہ اگر غور کرے تو دیکھیے ماں کا سینہ اوپر ہے اور بچہ نیچے ہوتا ہے نظام خداوندی دیکھیے ماں کا سینہ اوپر ہے اور بچہ نیچے سے دودھ پیتا ہے اللہ نے پیدا ہوتے ہی ہم کو یہ بتایا کہ تیرا رزق دینے والا اوپر ہے تو دنیا والوں پر کبھی نظر نہ رکھنا یہیں سے ہم کو تعلیم دی گئی یہی وجہ ہے کہ ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کو امام بےحقی نے نقل فرمایا میرے بندے تو دنیا میں آیا میں نے تجھے مشینریاں دی تو نے ان مشینریوں سے علم حاصل کیا اور خوب علوم حاصل کرتا چلا گیا او ہو تیری ڈگریوں کا کیا کہنا تو نے انجینئرنگ میں ڈگری لی تو نے ڈاکٹری میں ڈگری لی تو پی ایچ ڈی بنا اور تو نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو نے فضاؤں میں کمندے ڈال دی اور ہوا کو قید کرنے کی کوشش کی اور تو فلائٹوں کو ہواؤں میں اڑانے لگا تو نے پانی میں کمندے ڈالی اور پانی میں کمندے ڈال کر تو سب مرین کو دہرانے لگا اور پانی جہاز کو پانی کی سطح پر دہرانے لگا میں نے تجھے بہت بلند پرواز عطا کی اور یہ سارا میری مشینریوں سے دیا ہوا علم اگر میں تیری میموری فیل کر دیتا تو اس علم کو نہیں حاصل کر سکتا تھا میں تیرے قلب کو فیل کر دیتا تو اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا تھا ان ڈگریوں کے بعد تیرے سورسز بہت ہو گئے کمانے کے انکم کے ذرائع بہت ہو گئے کمانے کے اور جب تیرے سورسز بہت ہو گئے تیرے انکم کے ذرائع بہت ہو گئے تو تو اپنے رب کو بھول گیا اللہ کہتا ہے تنسانی ابن آدم تو مجھ کو بھول گیا مجھ کو بھول گیا اور کیسا بھولا فرمایا ارے تو تو مجھے ایسا بھولا کہ مجھ سے اپنے بازو لڑانے لگا حدیث کے الفاظ میں اگر آپ کو سناؤ مشتد آسودہ کا تیرے بازو جب مضبوط ہو گئے تو جب جوان ہو گیا تو جب دوڑنے لگا تو جب کمانے لگا تیرے سورسز بہت ہو گئے اور تیرے بازو بہت مضبوط ہو گئے تو مجھ سے لڑنے لگا نازا تنی ابن آدم نازع تنی حدیث کے الفاظ میں ترجمہ کرتا ہوں زبان لرکھراتی ہے میرے اللہ کا فرمان نبی کی زبان فرمایا جب تیرے سورسز انکم جوانی ہو گئی نازع تنی ابن آدم اے آدم کی اولاد تم اس سے لڑنے لگا کیسے لڑنے لگا تیری جوانی کے اس بلبوتے پر اور اس جوانی کے نشے میں اور اس کمانے کے غرور میں اور اس سورسز کی آمد کے غرور میں تو کہنے لگا ارے نمازوں سے کیا ہوتا ہے مسجدوں سے کیا ہوتا ہے تلاوت سے کیا ہوتا ہے دعوت کی محنتوں سے کیا ہوتا ہے فلاں سے کیا ہوتا ہے فلاں سے کیا ہوتا ہے ارے چھوڑو کون کامیاب ہوا دنیا میں ان چیزوں سے تو مجھ سے بازو لڑانے لگا میرے مقابلے پر اترا اللہ کہتا ہے جب تو مجھ سے یہ بازو لڑا رہا تھا تو میری مخلوق دنیا کی وہ مجھے یوں کہہ رہی تھی اللہ حکم دے دے آفتاب کہہ رہا تھا مجھے کہ اللہ حکم دے دے اسے میں جل پانی کہہ رہا تھا میں بہا دوں زمین کہہ رہی تھی میں پھٹ جاؤں اس کو لے لو اللہ سب کو جواب دیتا ہے کیسا پیارا رحمت والا جواب ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ محد سے کبیر نے لکھا ہے اللہ نے اپنی رحمت کو جتنا کھولا اپنے عذاب کو اتنا نہیں کھولا ہے اپنی رحمت کو اللہ نے جتنا کھولا قدم قدم پر اس نے رحمتوں کو کھولا میرے بندے تو یہ پڑھے گا میں تجھے یہ دوں گا میری ایک نماز پر تجھے دس نمازوں کا ثواب دوں گا فلاں کرے گا میں تجھے اتنا عطا کروں گا اگر تو حج کرے گا میں تجھے ایسا صاف کروں گا کہ تیری ماں نے تجھ کو آج جنا ہے کیسے اس نے بلکہ اس نے اپنی رحمت کو کھولتے ہوئے اپنے عرش پر یوں لکھ دیا سبقت رحمتی غزبی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے میری رحمت میرے غص اس نے جتنی اپنی رحمتوں کو کھولا اتنا اپنے غصے کو نہیں کھولا اور اگر وہ غصے کو کھولنے پر آ جائیں تو دنیا میں ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا ہمارا پانی کا گھونت منہ میں نہیں جائے گا ہم کھانا چھوڑ بیٹھیں گے اسی لیے نبی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اللہ کو اس کے قہر و عذاب کو وہ تم نہیں جانتے اگر تم جان لو گے تو لذہب تم کلیلا ولا بقئی تم کفیرا تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا اس ذات نے اپنی رحمت کو تو بہت کھولا اپنے عذاب کو اس نے نہیں کھولا تو وہ ذات یوں کہہ رہی ہے کہ جب تو مجھ سے لڑنے لگا تو میری ساری مخلوق مجھ سے کہہ رہی ہے اللہ حکم دے دے مجھے ہم اس کو نگل جائیں لے لیں اپنے اندر تو رب کا جواب تو سنو میرا مولا کیا کہتا ہے ہاں میرے جوانوں میرے جوانوں اپنی جوانی پر غرور نہیں ہم نے اپنی ایسی بھرپور جوانی میں جنازے بھی اٹھائے ہیں بھرپور جوانی میں ہم نے ان کے جنازے اٹھائے ہیں اللہ کہتا ہے ان تمام مخلوق سے اے میری مخلوق یہ تیرا بندہ نہیں ہے میرا بندہ ہے میری بغاوت کر رہا ہے میرے حوالے چھوڑ دو اس کو میرے حوالے اس کو تم کچھ نہ کہو یہ جوان اپنے غرور نشے میں چلتا رہتا ہے اور عذاب کے نہ آنے سے حالات کے نہ آنے سے پریشانیوں کے نہ آنے سے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بھلا میرا کون بگاڑ سکتا ہے ہے نا ہمارا ذہن یہ یہ دھوکہ کیا دے رہا ہے وہی اللہ کی رحمت جو ہے نا اس سے ہم کو دھوکہ ہو رہا ہے عذاب نہیں اتر رہا ہے عذاب ورنہ جو قرآن ہم کو قرآن کے پڑھنے والوں کو یوں کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ کی بغاوت کے کرنے پر اللہ نے اللہ نے اس زمانے میں بغاوت نبوی اور بغاوت رب پر کمل کمل کا عذاب اتارا چینچری جس کو ہم بولتے ہیں گجراتی میں چاچرا اللہ عالم تمہاری انگلش میں کیا کہتے ہوں گے بدن میں اڑتے رہتے ہیں یہ ایک عذاب اتارا تھا پورے جگہ پر کپڑوں میں دیکھو تو وہی کھانے کی جگہوں پر دیکھو تو وہی بستر کی جگہوں میں دیکھو تو وہی سکون ختم کر دیا تھا اور وہ دما خون کا عذاب جہاں دیکھو خون نظر آتا تھا وہ دفاع میدک کا عذاب جہاں دیکھو کھانے میں میدک بستر میں میدک کپڑوں میں میدک مکان میں میدک ہر جگہ یہ ساری چیزیں نظر آتی تھی جو رب باغیوں پر بنی اسرائیل میں یہ عذاب اتار سکتا ہے اے میرے بھائی عشاء کی نماز چھوڑ کر بستر میں سونے والے اللہ کے باقی بندوں پر ان کے بستروں پر اللہ سانپ اور بچھو کا عذاب بھی اتار سکتا ہے ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ عذاب نہیں اتر رہا ہے تو ہم جو ہیں بہت سیف سائد ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ غلط ہے یہ اور بات ہے کہ نبی کی دعائیں ہیں کہ اللہ صاف اور بچھو کا عذاب نہیں اتار رہا ہے یہ نبی علیہ سلاد و سلام کی دعاؤں کی وجہ سے اپنا کمال نہ سمجھے اپنا کوئی مقام نہ سمجھے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے جوانی میں گناہ کرتا رہا دوڑتا رہا اور اپنی جوانی کو بھرپور سمجھتا رہا لیکن کب تک تیری جوانی جوانی کب تک آخر بڑھاپا کبھی نہ کبھی تو تجھ پر آیا بیماریوں نے تجھے گھیل لیا حالات نے تجھے گھیل لیا سورسز کم ہونے لگے دوستوں کی دوستیاں ٹوٹنے لگی اولادوں کی بے وفائیاں ظاہر ہونے لگی آج تو اولادوں کی بے وفائیاں ایسی ہے کہ باپ کروت بدلنے کا بیماری میں محتاج ہو چکا ہے ہم نے ایسے باپ کو دیکھا ہے کہ تین مہینے تک بستر میں پڑا ہے لیکن اولاد کروت بدلوانے کے لیے بھی باپ کے قریب نہیں آئی یہ بے وفائیوں کا زمانہ جس میں اولاد باپ کیا ہے ماں کیا ہے کچھ پتا نہیں ہے آج اولاد اپنے ماں باپ سے باغی ہو گئی سمجھ رہی ہے میں کما رہا ہوں میں کما رہا ہوں میں میں کر کے اس کی دولت نے اس کو دھوکہ دے دیا اور اپنے ماں باپ سے بگانا اپنے ماں باپ سے دوری اور اپنے ماں باپ کو ستانا اور اپنے ماں باپ کو ترپانا اور کیسے کیسے حالات اس وقت مجھے اس پر نہیں کہنا ہے لیکن میرے بھائیوں یہ یاد رکھو امام غزالی نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے ستانے والے کے لیے ماں باپ کا بد دعا کرنا شرط نہیں ہے ان کے دل کا دکھنا ہی اولاد کی ہلاکت کا ذریعہ ہو جاتا ہے صرف دل کا دکھنا صرف دل کا دکھنا اویس کرنی نبی کو نہیں دیکھا نبی کے دور میں ایمان لائے ماں کی خدمت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے لیکن اللہ کا نبی عمر کو یوں کہہ کر گیا مسلم کی روایت میں عمر کو یہ کہہ کر گیا عمر یمن جانا ہو اویس کرنے سے ملاقات کرنا اور اس سے اپنے لیے دعا کروانا ہو کس کو کس کو یہ دعا کا کہا جا رہا ہے کون عمر وہ عمر جو اشر مبشرہ میں سے وہ عمر اگر نبوت چلتی تو نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا لوکا باڈی نبی اللہ نہ عمر میرا عمر نبی بنتا وہ عمر جو زمین پر بولتا ہے اور اللہ وہی اتارتا ہے وہ عمر جس کو خلیفت المسلمین کہا گیا اور وہ عمر جس کے متعلق میرے نبی نے یوں فرمایا کہ یہ میرے دونوں وزیر ہیں اب ابو بکر و عمر دونوں کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا یہ میرے دونوں وزیر ہیں اور وہ عمر جو قیامت تک نبی کے قدموں میں آرام کر رہا ہے اتنا اونچا مقام اویس نے نبی کو نہیں دیکھا صحابی بھی نہیں ہے یہ تو صحابی رسول ہیں ان کو کہا اویس سے ملاقات ہو تو دعا کرانا اپنے لیے یمن جانا نہیں ہوا موقع نہیں ملا حج کے موقع پر تحقیق کرتے رہے ایک سال پوچھا یمن کے حجاج ہیں تم میں کھڑے ہو جاؤ پھر فرمایا کرن والے ہیں نبی نے یہ ساری نشانی بتائی تھی نام لے کر وہ قبیلے کرن کا ہے وہ بنو عامر کے قبیلے سے ہیں اس کے پشت پر اس کی پیٹ پر ایک داغ ہے کور کا برس کی بیماری کا ایک چھوٹا سا درم کے برابر فرمایا یمن کے حجاج کھڑے ہوئے فرمایا تم میں کرن والے کھڑے ہو گئے بنو عامر کھڑے ہو گئے فرمایا تم میں کوئی اویس ہے فرمایا ہاں ہے اور وہ میرا بھتیجا ہے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا میرا بھتیجا ہے کہاں حج میں آیا ہے کہاں آیا ہے کہاں کہاں ہے کہا وہ عرفات میں اتنی چرا رہا ہے تو چچا کا ہاتھ پکڑا ساتھ میں علی کو لیا اور چلے عرفات میں وہ چر رہے اویس نماز پڑھ رہے ہے دیکھا کہ کوئی آیا ہوا ہے اس نے نماز پوری کی حضرت علی نے سوال فرمایا کون ہو تم انہوں نے کہا عبداللہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی علی نے فرمایا چھپاؤ مت صحیح بات بتاؤ صحیح نام کیا تمہارا انہوں نے کہا کہ تم کون میرا انٹرویو لینے والے تو حضرت علی نے فرمایا امیر المؤمنین دیکھے نہیں تھے کبھی اویس نے اب کہہ رہے جی میں اویس ہوں فرمایا ماں نے نام رکھا کہا ہاں چونکہ حضرت نے ڈیٹیل بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں نے فرمایا ہاں کرد سے تعلق بنو عامر سے تعلق فرمایا ہاں فرمایا پشت کرتا اٹھاؤ کرتا اٹھایا تو وہ سفید داغ بھی نظر آیا حضرت عمر نے دونوں ہاتھ پکڑے اور فرمایا میرے لیے دعا کرو اور اس نبی کی امت کے لیے بھی دعا کرو علی نے فرمایا میرے لیے دعا کرو وہ ویس روتے ہوئے کہہ رہے حضرت امیر المؤمنین آپ خلی الراشدین آپ صحابی آپ مقام آپ کا بہت اونچا میں دعا کروں فرمایا ہاں تیری ماں کی خدمت نے تجھے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ میرا نبی مجھ کو کہہ کر گیا میرے بھائیوں اپنے والدین کو نہ ستاؤ اپنے والدین کو نہ ستاؤ دولت تو المال الراہین و گادین لیکن ماں باپ کی دعائیں انسان کو جنت دلاتی ہے دولت یہ تو کل ختم ہونے والی چیز ہے ہم نے کروڑ پتی کو روڑ پتی بنتے دیکھا ہے اور روڑ پتی کو کروڑ پتی بنتے دیکھا ہے لیکن ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ انسان کو وہ جنت دلاتی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں جو کبھی فنا ہونے والی نہیں جس میں بقا ہے جس میں دوام ہے جس میں ہمیشگی ہے اس ماں باپ کو کبھی نہ ستاؤ اس وقت تو مجھے اس پر نہیں کہنا ہے ورنہ میں ماں باپ ہی کے مضمون کو کھولتا آج ہمارے جوان میرا نبی یوں دیکھ رہا ہے چودہ سو سال پہلے یوں اللہ دکھا رہا ہے میرے نبی کو کیا فرمایا ترمیدی شریف کی روایت ہے اب کا ام ہو اب کا ابو ہو وہ ادنا صدی ہو یہ چودہ سو سال پہلے کے حالات اللہ نے میرے نبی کو دکھائے اور میرا نبی دیکھتے ہوئے بولتا جا رہا ہے اولاد اپنے باپ کو لات مارے گی اپنے ماں کو دھکا دے گی اور اپنے دوستوں سے پارتیاں کرے گی آج یہ وہ دور آ چکا ہے آج یہ وہ دور آ چکا ہے کہ اپنے دوستوں سے پرتیاں کر رہے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے ہنستے ہوئے بات کرتے ہوئے بیٹا اپنے باپ سے نظر نہیں آتا ہے میرا نبی دیکھ رہا تھا اسی لیے ایک روایت میں بخاری شریف کی فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان تلی دل امت رب بتا ان تلی دل امت رب میرے امت پر ایک دور آئے گا کہ ماں اپنے سیٹ کو جنے گی ماں اپنے سیٹ کو جنے گی کیا مطلب یعنی اولاد اپنی ماں پر حکومت کرے گی اولاد اپنی ماں پر حکومت کرے گی میرے بھائیوں میرے جوانوں اپنے والدین کے قدر کرو بہرحال جب سارے سورسز بند ہو جاتے ہیں ذوق بیماری آئی اولادوں کی وفائیاں توتی اور دوستوں کی دوستیاں توتی اور برہاپے کی طرف جب جا رہا ہے انسان تو وہ اترانے والا نشہ کرنے والا وہ جوانی میں کود فان کرنے والا وہ جوان جس کو سورسز پر دولت پر مکان پر جائیداد پر جو بہت گمن تھا برہاپے میں چاروں طرف سے اب مایوس ہو گیا اور اب وہ قبر کی منزلیں نظر آنے لگی اب موت کے گھات نظر آنے لگے اب حالات سامنے لینے لگے ایسے موقع پر یہ پوری زندگی کا باغی بندہ جو اللہ سے بازو لڑا رہا تھا جو جوانی میں لڑ رہا تھا وہ بڑھاپے میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے حدیث کے الفاظ تو سنو میرا اللہ کیا کہتا ہے ہاں میرا بھائی مجھ سے معافی مانگنے آئے گا میں دس پہلے تانے دوں گا پھر معافی میری بہن مجھ سے معافی مانگنے آئے گی میں پندرہ تانے سناؤں گا پھر معافی میرا رب کبھی کوئی تانا نہیں دیتا بلکہ زندگی بھر کے اس باغی کو اور جوانی میں اترانے والے کو اور مقابلہ کرنے والے کو جب وہ بڑھاپے میں یوں کہتا اللہ معاف کر دے تو اللہ کا جواب تو سنو وہ استقبال کرتا ہوا یوں کہتا ہے یبن اپنا آدم انتظر تو ہاتھ لو میرے بندے میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے معاف کر دوں ہاں میرے بھائیوں میرے بھائیوں اس رب کو مناؤ دنیا والوں کو بہت آزما لیے دنیا والوں کو بہت آزما لیے جو کل کو تمہیں تھک کے دے دیتے ہیں کل کو تمہیں مار دیتے ہیں کل کو تمہیں پریشان کر دیتے ہیں لیکن وہ رب ایسا ہے جو اپنے باقی بندے کو بھی استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے میں تیرے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے معاف کر دوں ایسا رب کہاں سے ہم لائیں اس رب کو مناؤ اس سے تعلق جوڑو یہ دنیا کی عیاشیاں یہ دنیا کے مال و دولت یہ تو کل کو فتح ہونے والے ہیں لیکن میرے رب کی خوشیاں اور میرے رب کا رضا اور میرے رب کی رضا کا اعلان یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے اس رب کو مناؤ اس رب نے اپنے اس بندے کو اس رب نے اپنے اس بندے کو پیدا کیا پیدا ہوتے ہی علم نہیں دیا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں میرے رب تو نے سب کو علم دیا ہم کو چاہیے مطلب تو نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اب اللہ کا جواب سنو حدیث کی روشنی میں اللہ جواب دیتا ہے میرے بندو یہ جتنی مخلوق ہے نا ان کو تو تین کام ہے کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو پوری کرنا اس کے علاوہ میں نے ان کو مکلف نہیں بنایا ہے اس لیے میں نے بقدر ضرورت کھانے کا علم پینے کا علم اور خواہشات کا علم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ان کو دے دیا او میرے بندے تو اس لیے پیدا نہیں ہوا ہے کہ کھا کر زندگی گزار دیں پی کر زندگی گزار دیں خواہشات میں زندگی گزار دیں اس لیے میں نے تجھ کو پیدا نہیں کیا میں نے تو تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو اس زمین پر میرے عشق کی چنگاری روشن کرے اور اللہ کی صدا جب لگائے تو تیرے اللہ پر میرا عرش بھی ہل جائے میں نے تو تجھے اس لیے پیدا کیا کیا اسی لیے ابن قیم رحمت اللہ علیہ محدث سے کبیر ہیں وہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو عبادت ہی مطلوب تھی عبادت ہی مطلوب تھی تو بندوں سے زیادہ عبادت تو فرشتے کرتے ہیں ہم اتنے سجدے نہیں کرتے جتنے وہ کر رہے ہیں ہم اتنے رکو نہیں کرتے جتنے وہ کر رہے ہیں ارے ہماری تو دس منٹ میں نماز ختم ان کی تو وہ ان کا تو وہ سجدہ ہے جو قیامت تک سجدے میں جو رکو ہے وہ قیامت تک رکو میں وہ قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں عبادت تو وہ فرشتے کرتے ہیں اور پھر ہماری عبادتوں کے اندر تو کھانا بھی پینا بھی خواہشات بھی خیالات بھی نہ معلوم کیسی کیسی باتیں وہ تو بالکل ان چیزوں سے پاک ہے اگر عبادت ہی مطلوب تھی تو فرشتے عبادت کے لیے بہت کافی تھے پھر بندے کو کیوں پیدا کیا ابن قیم فرماتے ہیں بندے کو عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ بندے کو عشق والی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عشق ہوتا ہے خواہشات والے میں فلائی فرشتوں میں خواہشات نہیں اسی لیے تو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت نہ بیوی کو جانتے ہیں نہ جمع کو جانتے ہیں نہ کسی مسئلے کو وہ سمجھتے ہیں تو خواہشات جہاں ہوتی ہے وہیں پر نفس ہوتا ہے اور نفس جہاں ہوتا ہے وہاں عشق ہوتا ہے اور یہی عشق جب اللہ کی طرف چل پڑتا ہے تو پھر سے اقسادی فرماتے ہیں اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم یہ عشق برتا ہے تو وہ مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں فرشتہ بھی نہیں پہنچ پاتا فرمایا بندے کو عبادت کے لیے نہیں والی عبادت کے لیے پیدا کیا فرمایا جب تو رات میں اسی لیے تو اب حدیث کو دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ رات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں میرا بندہ رات میں میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر دیتا ہے ٹھنڈی پڑ رہی ہے جیسے تمہارے وہاں کا ویدر ٹھنڈی خوب پڑ رہی ہے اور ایسے وقت کے اندر تم نے لحاف کو لات ماری اور بیوی کہہ رہی ہے ارے تم میٹھی نیند چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو میرے گود کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو آپ نے بیوی کو بھی ایک طرف کر دیا گرم بستر کو بھی ایک طرف کر دیا صبح کے وقت میں نیند بڑی میٹھی ہوتی ہے صبح آخری آخری پہر کی نیند بڑی میٹھی ہوتی ہے تم نے میٹھی میٹھی نیند کو بھی قربان کیا نیند قربان بستر قربان بیوی قربان اور سب کو قربان کر کے دو چار رکعت پڑھنے کے لیے دو چار رکعت پڑھنے کے لیے بندہ جب آخری پہر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو میرا رب کیا کہتا ہے ارے یہ سب تم نے کیوں کیا میری ہی وجہ سے تو کیا نا میرے ہی عشق میں کیا بیوی کو چھوڑا نیند کو چھوڑا بستر کو چھوڑا ساری چیزوں کو چھوڑ کر میرے عشق میں کھڑا ہوا یاد رکھ میرے بندے تو میرے عشق میں کھڑا ہوا ہے تو رات میں معافی مانگے گا میں تجھے معاف کر دوں گا عزت مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا دولت مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا کیوں اس لیے کہ جب کوئی کسی کی محبت میں فدا ہوتا ہے تو سامنے والا بھی اپنی محبت کو قربان کر دیتا ہے اسی کو اللہ کے نبی نے دوسری روایت میں فرمایا اللہ کا جو بندہ عشاء کی نماز میں تھوکرے کھاتا ہوا اور فجر کی نماز میں کھاتا ہوا مسجد کی طرف چلے گا لگ رہی ہے اور ایسی ٹھنڈ کے اندر سب کچھ قربان کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے یہ اس کا اللہ کا عشق ہی تو اس کو لے جا رہا ہے اگر اللہ کا عشق نہ ہوتا تو یہ کیوں جاتا ہے اس ٹھنڈی کے اندر اب رب کہہ رہا ہے میرے عشق میں چلا ہے نا فرمایا عشاء اور فجر کی نماز کو تو نے پڑھا ہے پابندی کے ساتھ میں تیری قبر کو منور کر دوں گا میں تیری قبر کو منور کر دوں گا تیری قبر کو روشن یہ ساری معلومات بندہ عبادت کے لیے نہیں آیا عشق والی عبادت کے لیے آیا ہے اس لیے بندے کی تھوڑی عبادت عشق والی یہ فرشتوں کی لاکھوں عبادت سے بہت افضل ہو گئی یہ عشق والی عبادت ہے جو فرشتوں کی لاکھوں عبادت سے افضل ہو گئی اللہ ہمیں وہ عشق نصیب فرمائے وہ پیار نصیب فرمائے اللہ سے وہ دلار نصیب فرمائے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جل شان ہو فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے جب تو عشق کے ساتھ میری عبادت کرے گا میں تجھے سب کچھ عطا کر دوں گا تو میں نے تجھے دنیا میں کھانے پینے اور شہوت کے لیے نہیں پیدا کیا میں نے تو تجھے اس لیے پیدا کیا کہ تو میری عشق کے ساتھ عبادت کرے تو خود بھی بنے اور میرے دوسرے بندوں کی زندگی کو بنائے میں نے تجھے دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے اچھا اسی لیے جب ہم پیدا ہوئے تو پھر تیرا علم میں اندر سے نہیں دوں گا اس لیے کہ اندر سے آنے والا علم خواہشات والا ہوتا ہے میں تجھے باہر سے دوں گا یہ اللہ تو باہر سے کہاں دے گا فرمایا میرے مخصوص بندے آئیں گے تجھے علم دینے کے لیے جو اوپر کا علم دیں گے وہ کون مخصوص بندے فرمایا میرے انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام میں تجھے انبیاء سے علوم دوں گا اب اللہ نے انسان کو انبیاء سے علوم دلائے ہر دور میں انبیاء سے علوم ہر دور میں کوئی نبی ایسا نہیں جو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے یا اللہ کی وحی کے ذریعے سے علم دے دیتا ہو سلسلے نبوت کی آخری کری محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہم علیہ اجمعین نے رہتی دنیا تک کے لیے قیامت تک کے علوم کو اس دنیا میں پھیلا دیا اور فرمایا اے انسانیت اے انسانیت تمہارا زمانہ بدل سکتا ہے لیکن لیکن میرا دیا ہوا علم نہیں بدل سکتا ہر دور میں میرا علم تمہیں کام دے گا ہر دور میں میرا علم تمہیں کام دے گا تم میرے طریقوں کو اپنا لینا میرے طریقوں کو اپنا لینا تم میرے طریقوں پر رہو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے ترقی کو مستقل لن تزلو بادی ان تمسک تم بھی اور دیکھو اللہ کے نبی نے کیسی مثال دی متلی و متلوما ما بعثنی اللہ بل علم نبی نبی بولتا ہے تو اللہ اکبر نبی کے الفاظ کیا ہوا کرتے ہیں فرمایا میری مثال اور میں جس شریعت کو لے کر آیا ہوں اس کی مثال میری مثال اور میں جس شریعت کو لے کر آیا ہوں اس کی مثال فرمایا ایسی ہے جیسے بارش کا پانی نبی اپنی شریعت اپنی ہدایت کی مثال پانی سے دے رہے ہیں پانی سے پانی سے کیوں دی محدثین اس کا جواب دیتے ہیں فرمایا جیسے پانی سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے پانی سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے نبی کی ہدایات سے مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں مردہ دل زندہ ہوتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی تعلیم اپنی ہدایت اپنی شریعت کی مثال وہ وہ جو ہے پانی سے دی اور ہمارے حضرت جی باعث صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہر دور میں نبی کے کلام کو کھولا گیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر اس حدیث کو سمجھنا چاہو تو یوں دیکھو دنیا میں آپ دنیا بھر کی تھندی چیزیں کھا لو اور پی لو کولڈ ڈرنک پی لو لیکن تمہاری پیاس تو پانی ہی سے بجتی ہے تم کوکا کولا پی رہے ہو کوک پی رہے ہو کوک پینے کے بعد کہتے بھائی پانی لاؤ ارے بھائی ابھی تم نے ٹھنڈا پیا کہتے نہیں پیاس تو پانی سے بجھے گی تم آئس کریم کھا رہے ہو کہتے پانی لاؤ ابھی آئس کریم کھائی اور کہہ رہے ہیں پانی لاؤ دنیا بھر کی ٹھنڈی چیزیں کھا لو اور پی لو تمہاری پیاس تو پانی ہی سے بجتی ہے فرمایا اسی طرح تم دنیا بھر کی چیزوں کو ڈگریوں کو اور دنیا بھر کے علوم کو اور دنیا بھر کی دولت کو حاصل کر لو گے لیکن تمہارے روح کی پیاس تو اللہ کی شریعت ہی سے بجھنے والی تمہارے روح کا سکون جو ہے نا تمہارے روح کا سکون قلب کا قلب کا سکون وہ تو اللہ کے نبی کی شریعت ہی سے بجھنے والا ہے اس کے بغیر قلب کو سکون نہیں مل سکتا اے سی میں سونے والوں کو سکون نہیں نیند کی گولیاں کھانے والوں کو سکون نہیں ابوز پتی میں رہنے والوں کو سکون نہیں شاندار بنگلوں میں سکون نہیں سکون ان کا نام تھوڑے ہی ہے سکون ان کا نام نہیں ہے سکون نام ہے اللہ کی یادوں کا اللہ کی یادوں کا نام سکون ہے ایک پانچ وقت کی نماز پڑھ کے حلال کا لکمہ کھانے والا ایک کو سر کے نیچے رکھ کر سکون سے سو جاتا ہے اور ایک کروڑوں پتی بنگلہ بنا کر کے حرام کی روزی کو پیٹ میں اتار کر اسے کوئی سکون نہیں ملتا سکون ان چیزوں کا نام نہیں ہے سکون نام ہے دل کے اطمینان کا میرے بھائیوں کسی کو فرمایا مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والحدا کمثل الغیث بارش کی طرح تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقدس نبی ملا اور نہیں میں بہت کھولتا حضرت کی زندگی کو میں حضرت کی زندگی کی طرف صرف اشارہ کر دوں کیسا نبی ملا کیسا نبی میں رات سے واپس آ رہے ساتویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم نے یہ تو فرمایا کہ تمہاری امت کو میرا سلام کہنا اور یوں کہنا کہ جنت میدان ہے تسبیح پڑھتے رہو گے اللہ تمہاری جنت کے مکان کو آباد کرتا رہے گا چھتے آسمان پر آئے علیہ السلام پوچھ رہے کیا ہدیہ لائے فرمایا پچاس نماز فرمایا میری امت دو نماز نہیں پڑھتی تھی تمہاری امت پچاس کہنے پڑے گی جاؤ واپس اللہ سے کچھ کم کراؤ سوال یہ ہوتا ہے اس امت سے تعلق تو ابراہیم علیہ السلام کو تھا مشورہ ابراہیم کو دینا چاہیے تھا ہمارا نام مسلمان ابراہیم نے رکھا قربانی انہی کی ہم ادا کرتے ہیں کعبہ انہی کا ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں مشورے کا حق تو ان کو تھا انہوں نے مشورہ نہیں دیا موسا نے کیوں مشورہ دیا وہ تو بنی اسرائیل کے نبی ہے ان پر ایمان لانا ہے لیکن ان کی شریعت پر عمل نہیں کرنا ہے پھر موسا کا انتخاب کیا ہوا محدثین لکھتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فتح الملحم شرح مسلم میں اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں فرمایا کوئی قطرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا کوئی ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا تو موسا آسمانوں میں بیٹھے بیٹھے اللہ کی اجازت کے بغیر مشورہ دے دے یہ کیسے ہو سکتا ہے معلوم ہوتا ہے موسا کا انتخاب اللہ نے فرمایا اللہ نے کیوں اللہ نے فرمایا موسا کا انتخاب فرمایا موسا تم نے جس نبی کی امت کی فضیلت کو دیکھ کر اس امت میں جانے کی تمنا کی تھی اور دعا کی تھی اس میں جانا تو تمہیں نصیب نہیں ہوگا لیکن آج اس کا نبی پچاس نمازوں پر لے کر جا رہا ہے ذرا ان کو مشورہ دو اور مشورہ دے کر ہی ان کی امت میں شریک ہو جاؤ اللہ اکبر موسا جیسا اورزم پیغمبر جو اس امت میں مشورہ دے کر شریک ہوا ہو اس امت کا مقام کا کیا کہنا اور جب یہ امت اتنی اونچی ہے تو اس امت کے نبی کا کیا کہنا اس امت کے نبی کا کیا کہنا فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن شفاعت قبرا میں کروں گا اور شفاعت قبرا میں بھی کیسا مقام میں اشارہ کر دوں حضرات علماء اس اشارے کو سمجھیں گے اللہ کا نبی تو خود ہی دنیا میں یوں کہہ کر گیا کہ جو ہے قیامت کے دن میدان حشر میں میرے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا میں ہی جلدی حساب شروع ہونے کی سفارش کروں گا فرمایا لوگ نو کے پاس آدم کے پاس ابراہیم کے پاس موسا اور عیسا علیہ مسلط و تسلیم کے پاس جائیں گے سب منع کر دیں گے فرمایا آخر میں میرے پاس آئیں گے میں سفارش کروں گا اسی کو شفاعت کبرا کہا گیا اسی کو مقام محمود کہا گیا اسی کو مقام محمود میں سفارش کروں گا جب نبی ہی سفارش کرنے والے ہیں نبی ہی قیامت میں تو پھر اللہ قیامت میں لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ڈال کر پہلے آدم کے پاس کیوں بھیجے گا پہلے نو کے پاس کیوں بھیجے گا ایک بات متعین ہو گئی کہ سفارش کا حقدار محمد الرسول اللہ ہے اور وہی کرنے والا ہے اور وہ دنیا میں بتا کر بھی گئے ہیں تو پھر قیامت میں کیوں بھیجیں گے پہلے دوسروں کے سامنے آدم کے پاس نو کے پاس ابراہیم کے پاس موسا کے پاس کیوں بھیجیں گے اور اخیر میں پھر وہی آئیں گے محدثین اس کا جواب دیتے ہیں فرمایا اگر سیدھے سیدھے حضور کے پاس قیامت میں بھیج دے اور اللہ کے نبی سفارش کرے اور حساب شروع ہو جائے تو اگلا کوئی امتی موسا کا امتی عیسا کا امتی ابراہیم کا امتی علیہ السلاۃ وسلام ان کے امتی میں سے شاید کوئی یوں کہہ دے کہ اس میں کیا ہوا میرے نبی کے پاس جاتے تو وہ بھی سفارش کر دیتے اللہ سب کے پاس بھجوائے گا اور سب کی نفی کرائے گا تاکہ محمد الرسول اللہ کے مقام کا پتہ چل جائے حضرت کا مقام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتائے گا قیامت کے دن حضرت کا مقام بتانا مقصود ہوگا اس لیے پہلے سب کے پاس بھیجے گا ایسا نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا لیکن ان کے طریق یہ امت بھول گئی ان کے طریق یہ امت بھول گئی اپنے نبی کے طریقوں کو اپناؤ نماز ایسی پڑھو جیسے میرے نبی نے پڑھی روزہ ایسا رکھو جیسے نبی نے رکھا خرچ ایسے کرو جیسے نبی کرتے تھے حج ایسے پڑھو جیسے حج ایسے کرو جیسے میرے نبی نے کیا اپنے معاملات ایسے رکھو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے قلب کو ویسے صاف رکھو جیسے میرے نبی معاف درگزر بڑا بڑے سے بڑے مسئلے آ گئے میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں عبداللہ ابن ابئی رئیس المنافق منافقوں کا سردار منافقوں کا سردار مرنے لگا بیٹا پکا صحابی ہے باپ پکا منافق ہے اپنے بیٹے کو یوں کہا اے بیٹے میں مر جاؤں تو تیرے نبی کو کہنا میری جنازے کی نماز پڑھائے تو بیٹے نے کہا با کس منہ سے تو کہہ رہا ہے تو نے میرے نبی کو زندگی بھر ستایا اور تو اب کہہ رہا ہے کیسے ستایا میرے نبی کو کیسے اس نے تبوک میں میرے نبی کو زلیل کہا تھا لریدن منحل ازل یہ اسی کا کلام ہے جس کو اللہ نے قرآن میں وہی بنا کر اتارا کہ ہم مدینے جا کر ہم عزت والے زلیلوں کو نکال دیں گے میرے نبی کو زلیل کہا تھا حضرت عائشہ پر الزام اسی نے لگایا یہ عائشہ کی بدنامی نہیں تھی نبوت کی بدنامی تھی آج میری بیٹی پر الزام لگا دے مجھ پر کیا گزرتی ہے میری میرے مشن پر الزام لگا دے تو کیا گزرتی ہے وہاں تو نبوت تھی اتنا بڑا مجرم مر رہا ہے باپ بیٹا کہہ رہا ہے کس مو سے باپ تو کہہ رہا ہے تو باپ کا جواب سنو مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تیرے نبی سے بڑھ کر رحمت اللہ عالمین تو کوئی نہیں تو تو, تو کہنا تو صحیح تو کہنا تو صحیح مر گیا باپ جا کر کے بیٹے عبداللہ نے یوں کہا کہ حضرت میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو کہوں لیکن بات کہہ کر دیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جنازے کی نماز آپ پر آئے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتانا میں پڑھاؤں گا بخاری شریف کی میں روایت کا پورا ترجمہ آپ کو کر رہا ہوں جنازہ تیار ہوا حضرت تشریف لے آئے حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا کھینچا عمر فرماتے میری زندگی میں ایک ہی مرتبہ میرے نبی کی توہین ہوئی وہ اسی مرتبہ کہ میں نے کپڑا کھینچا میں نے کہا حضرت آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں کس کی آپ کو اللہ نے منع نہیں کیا فرمایا مجھے کہاں منع کیا فرمایا استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتبہ فرمایا اس میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ستر سیونتی مرتبہ توبہ کرو گے تو میں قبول نہیں کروں گا رحمت والا نبی کہتا ہے اگر سیونتی مرتبہ سے اس کی مغفرت نہیں تو میں سو مرتبہ کروں گا لیکن میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا حضرت نے جنازے کی نماز پڑھائی اپنا ابا مبارک لے کر آئے تھے بخاری شریف کی روایت ہے اپنا ابا دے کر فرمایا اس کے کفن میں شعار بناؤ شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو بدن سے لگتا ہے شعر کا من بال یعنی جو کپڑا بال سے لگتا ہے اندر میں بدن سے یعنی میرا کپڑا اندر میں ڈالو اس کے کفن کے اندر اگر میرے کرتے سے بھی اس کی بخش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں حضرت نے اپنا آبا کو دیا اتنے پر بس نہیں کیا بخاری میں روایت ہے اس کو قبر میں اتار دیا گیا حضرت نے کہا اس کو نکالو امام بخاری نے مسئلہ بیان فرمایا کہ ضرورت کی بنیاد پر میت کو رکھنے کے بعد نکالا جا سکتا ہے اس کو نکلوایا اور پھر حضرت نے اس کا منہ کھلوایا اور منہ کھلوا کر اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے لعاب سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں آج اسی کا امتی ہے کہ جو اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں آج اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں کس منہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا رحمت اللہ عالمین ہے اور میں اس کا امتی ہوں اگر میرے پاس وہ اخلاق نہیں ہے تو مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس نبی کے اخلاق کو نبی کے اخلاق کو اپناؤ ہم بہت دور جا چکے ہیں اللہ کے نبی سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت وط الحسنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت وقت الحسنا اگر تمہارے پاس اگر تمہارے پاس کوئی طریقہ اور سیمپل ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا نہ تمہیں یہود طریقہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں عیسائی طریقہ دے سکتے ہیں نہ ان کا کلچر تمہیں طریقہ دے سکتا ہے یہ سب من منسوخ شدہ طریقے ہیں اگر کوئی زندہ طریقہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ اخلاق کا ہار ہمارے گلے میں پہنا کر گیا ہے ان اخلاق کو اپناؤ اپنے دل کو وسیع سے وسیع رکھو معاف کرنے کی اپنا مزاج بناؤ درگزر کرنے کا اپنا مزاج بناؤ تانے والا مزاج نہ بناؤ ہے تانے والا مزاج نہ بناؤ بلکہ وہ مزاج بناؤ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ویشی فتح مکہ کے وقت طائف چلا گیا اور طائف کے بعد آیا فتح مکہ کے بعد آیا اور کپڑا کھول دیا حضرت نے فرمایا انت وحشی وہ خود وحشی بیان فرماتے بخاری شریف کی روایت میں فرمایا انت وحشی فرمایا نام یا رسول اللہ میں وحشی کیسے فرمایا میں حالانکہ ان سولہ آدمیوں کو اللہ کے نبی نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا اس میں ویشی بھی تھا لیکن ویشی بھاگ گیا تھا اور پھر جب اس موقع پر حاضر ہوا فرمایا تم ہو ویشی فرمایا جی فرمایا کیسے آئے فرمایا کلمے کے لیے حضرت نے کلمہ پڑھا دیا اور کلمہ پڑھانے کے بعد پھر پوچھ رہے ہیں پہلے نہیں پوچھا پھر پوچھ رہے ہیں بتاؤ نا تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا میں چچا مرا ہے شہید ہوا ہے پانچ چھ سال ہو گئے حضرت اپنے چچا کو نہیں بھولے تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا ویسے بیان کرتے جا رہے اور اللہ کے نبی زار و قطار روتے جا رہے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کلمہ پر آنے سے پہلے ہی پوچھ لیتے تاکہ ہمارے لیے قتل حلال ہو جاتا پر پرانے سے پہلے جائز تھا فرمایا کلمہ پرانے سے پہلے ہی پوچھ لیتے یا کلمہ پرانے سے پہلے اشارہ کر دیتے ہم کو میرے نبی کا جواب تو سنو نبی اپنی آنکھوں سے بھی خیانت نہیں کرتا ہے یعنی آنکھ آنکھوں سے اشارہ کر کے کبھی اس طرح اپنی امت کے لوگوں کو قتل کرنے کے اشارہ تھوڑے ہی کرے گا فرمایا نبی اپنی آنکھوں سے بھی خیانت نہیں کرتا ہے تو ویسی بیان کرتے جا رہے حضرت روتے جا رہے ہیں پھر فرمایا ویسے تم اگر کر سکتے ہو تو اتنا کرو میرے سامنے نہ بیٹھو میرے پیچھے بیٹھو تم جب سامنے بیٹھتے ہو میرا چچا مجھے یاد آ جاتا ہے اور میرا دل مقدر ہو جاتا ہے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا اس لیے تم میرے پیچھے بیٹھو ویسے بھی بڑے پابند رہے پوری زندگی کبھی بھی حضرت کے سامنے نہیں آئے وفاداری اتحاد فرما برداری اور صدیق اکبر کے دور میں مسلمت القذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اسی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کو مارا اور فرمایا میں نے حضرت حمزہ کے بدلے میں اس کو مار کر اپنے نبی کو خوش کر دیا اس لیے کہ ادھر میں نے نبی کے چچا کو جو دین کا ایک بہت بڑا آدمی تھا مارا تھا تو اس کے بدلے میں اسلام کے ایک بڑے دشمن مسلمت القزاب نبوت کا دعوے دار تھا اس کو مار کر میں نے کچھ نہ کچھ ادا کر دیا یہ میرے نبی کے اخلاق تھے اللہ ہم سب کو اخلاق حسنا سے مالا مال فرمائے اسی لیے میں نے یہ ایک آیت اور دو حدیثیں پڑھی کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے والے بنے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين درو شريف اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار يا الله ہم سب کی فرما ہمارے گناہوں سے معاف فرما ہمارے گناہوں سے معاف فرما ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں اپنے گناہوں سے اعتراف ہے رب تو معاف فرما دے رب تو معاف فرما دے رب تو معاف فرما دے اے اللہ تجھ سے بڑھ کر معافی کرنے والا کوئی نہیں ہے اے اللہ اگرچہ ہم گندے ہیں لیکن تیری ذات تو پاک ہے تو ہمیں نہ دے اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو معاف فرما دے دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما اے اللہ یہ امت یتیم ہو چکی ہے اے اللہ اس امت کی کشتی کا ناخدا اور اس امت کے جہاز کا ناخدا اور اس امت کے جہاز کو چلانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے اللہ یہ امت اب تیری رحمت کے سہارے جی رہی ہے آپ اپنی رحمت کی چادر اٹھا کر اور اتار کر ہم سب کو معافی عطا فرما دیجیے اللہ جب تک جلائے آبر و عزت و ایمان کے ساتھ جلانا اٹھاوے تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرمانا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفلت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو حلال کی روزے کے لیے دور رہے سب کو حلال کی روزی عطا فرما ہم سب کو آپ کی آپ کی حبیب کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیے ہمیں اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ غیروں نے تو ہمارے نبی کو حیاتی میں ستایا تھا ہم نے تو آپ کو قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دیا ہے جب ہمارے امال آپ کو پیش ہوتے ہوں گے میرے حضرت کتنے کتنے ہی غم زدہ ہوتے ہوں گے اللہ ہمارے نبی پر اللہ کو درود و سلام نازل فرمائیے آپ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو راضی فرما دیجیے راضی فرما دیجئے راضی فرما دیجئے اللہ راضی فرما دیجئے اللہ سب کو اللہ روزی عطا فرما حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما ہماری اولادوں کو نیک بنا صالح مطیع فرما بردار بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ بگڑنے پھسلنے ضلالت اور گندے ماحول سے ہماری اولادوں کی ہماری نسلوں کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ ہم اپنی اولاد تیرے حوالے کر رہے ہیں اللہ تو بدلنے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا ہے ان کے قلوب کو دین کی طرف پھیر دیجئے اللہ ان کے قلوب کو نبی کی طرف پھیر دیجیے اللہ ان کے دلوں کو تیری طرف پھیر دیجیے اللہ جب تک جلائیں آپ عزت و ایمان سے جلانا اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا ذکر پر موت عطا فرمانا تلاوت پر موت عطا فرمانا سستوں میں موت عطا فرمانا تیری یادوں میں موت عطا فرمانا تیرے ذکر و فکر میں موت عطا فرمانا اللہ ہم نے سنا ہے قرآن میں کہ تو قیامت میں یوں کہے گا ایوہ المجرمون اے مجرموں الگ ہو جاؤ اللہ تو اس اعلان پر ہمیں ابو جہل کے ساتھ نہ کرنا ہمیں ابو لہب کے ساتھ نہ کرنا ہمیں محمد رسول اللہ کے ساتھ کر دینا ہمیں صحابہ کے ساتھ کر دینا اللہ ہم نے تو یہ بھی سنا تو قرآن میں کہہ رہا ہے میں یوں کہوں گا یومتب سرائر فما لہو من قوت ولا ناصر میں تم سب کے بھیدوں کو کھول دوں گا اگر تو ہمارے بیدوں کے کھولنے پر آ گیا تو اللہ ہم میں سے ہر آدمی گندا نظر آئے گا اور ہماری اولاد ہم کو دیکھ کر یوں کہے گی او نالائک باپ تو ہی کتنا گندا تھا اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا اللہ اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا ہمیں ذلیل نہ کرنا ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا ہمارے بھیدوں کو نہ کھولنا اللہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا ہمیں اپنے ہمارے اپنا اللہ اپنے آپ کو درگزر کی چادر میں ہم سب کو دھاپ لینا اللہ جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا آپ اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو آفیت والی تیری رضا والی بنا دیجیے اللہ ہم سب کو تیری مرضیات اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے والی بنا دیجیے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجمع میں جو تیرے مخلص بندے ہو جس کے آنسو تجھے پیارے ہو جس کی امین تجھے پیاری ہو ان کے آنسو تو قبول کر رہا ہو ان کی امین تو قبول کر رہا ہو اس کے ساتھ ہم گاروں کے آنسو کو بھی قبول فرما لے ہماری آمین کو بھی قبول فرما لے ہماری امین کو بھی قبول فرما لے ہماری امین کو بھی قبول فرما لے اے اللہ ایک فقیر مانگتے مانگتے کسی جوان کے پاس چلا گیا جوان نے جھوٹے روپے اس کو دیے وہ کھوتے سکے لے کر روٹی خریدنے گیا دکاندار کو رحم آیا کھوتے سکے لے کر بھی اس دکاندار نے روٹی دے دی اے اللہ اس دکاندار کو رحم تو نے ہی دیا ہے جب اس کو ایک غریب پر رحم آ سکتا ہے مولا تو بھی ہم پر رحم کھا ہم پر رحم کھا لے ہم بھی کھوتی عبادتیں لے کر آئے ہیں ریاکاری والی عبادت لے کر آئے ہیں آپ قبول فرما لیجیے اللہ آپ قبول فرما لیجیے آپ قبول فرما لیجیے اور ہمیں معاف کر دیجیے ہمیں معاف کر دیجیے ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما بہت ہو گیا اللہ ظلم کی حد ہو چکی ہے کس کس عنوان سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے بس ہو گیا اللہ اب ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما ظالموں کے حوالے نہ فرما دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے ربنا تو کپل منا ان کنت سمی الم قطب عالین ایابولانا ان کنت طواب الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی Yeah.